محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ آیت کی قرت اس طرح کرتے تھے اللہ انہم تفنونی صدورہم میں نے ان سے آیت کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیا کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں آسمان کی طرف سطر کھولنے میں اس طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف کھولنے میں پروردگار سے شرماتے صحیح بخاری हदीस नंबर चार हज़ार छः सौ इक्यासी